کی کامیابی کے لیے اتارا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ دن جس وقت جس زمانے میں جس شعبے میں بھی انسان اپنی زندگی میں داخل کرے گا اس وقت انسان کامیاب ہو کر رہے گا یہ گارنٹیڈ ہے یہ گارنٹی والا ہے پکا دین ہے کوئی شک نہیں جب بھی انسان جس شعبے میں رہ کر اس دین کو اپنی زندگیوں میں لے گا انسان اس شعبے میں کامیاب ہوگا چاہے دنیا کے ظاہری نقشے اس کے کیسے بھی ہو جائے ظاہری نقشے کیسے ہیں چاہے مال کے نقشے ہیں راحت و آرام کے نقشے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے نقشے ہیں لیکن دین اللہ کا زندگیوں میں ہے تو انسان اس میں کامیاب ہوگا اور دنیا کے ظاہری نقشے چاہے کیسے بھی ہوں گے چاہے راحت و آرام کے ہوں گے مال و دولت کے ہوں گے چیزوں کے نقشے ہوں گے حکومت کے ہوں گے نقشے چاہے کیسے بھی ہوں گے لیکن زندگی میں اللہ کا دن نہیں ہے کہ انسان ہر حال میں گارنٹی کے ساتھ ناکام ہوگا یہ پکا دن ہے اس میں کوئی شک نہیں آسمان سے پکا دن اتارا گیا ہے بغیر شک والا اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مختصر زندگی دی اور ایسی قیمتی زندگی دی ہے کہ جس کی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی زندگی کا دار و مدار رکھا ہے بڑی لمبی چوڑی زندگی انسانوں پر ہمیشہ ہمیشہ کی یہ انسانوں پر موت سے شروع ہونے والی ہے موت سے شروع ہوگی یہ زندگی اور اس زندگی کا سارا دار و مدر اللہ تعالیٰ نے اس زندگی پر رکھا ہے دنیا کی اس لیے دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے لیکن بہت زیادہ قیمتی ہے اہم ہے ایمان کے بعد اور دین کے بعد انسانوں کو سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ملی ہے تو یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا وقت ہے یہ دنیا کا وقت سب سے زیادہ قیمتی کیونکہ یہ وقت انسانوں کو ایک مرتبہ ملا ہے دوسری مرتبہ نہیں ملے گا ایک مرتبہ ملا ہے اب یہ دوسری مرتبہ نہیں ملے گا اور وقت کا کوئی بدل نہیں ہے یہ موقع یہ وقت جو ہمارے پاس ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے کوئی بدل نہیں کوئی آدمی لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے یہ سوچے کہ میں اپنی زندگی میں سے گزرا ہوا وقت کو واپس لے لو گزشتہ کل کا دن ہمارے ہاتھ سے گزر گیا اب انسان ملینوں روپے دے دے اور گزشتہ کل کے دن کو واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے یہ موقع چلا گیا ہاتھ سے وقت کا کوئی بدل نہیں اگر مال کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا تو بدل ہے اس کا بدل ملے گا کہ چلو آج نہیں کل کما لیا لیکن جو موقع اور جو وقت ہاتھ سے گزر گیا ہے اس کا کوئی بدل نہیں یہ موقع گیا اسی لیے بڑا قیمتی وقت انسانوں کو ملا ہے ہمارے اہل اللہ نے اس کی قدر کو جانا تھا کتنا قیمتی ہے ایک ایک گھڑی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ کما سکتا ہے ہاں ایک ایک گھڑی ایک ایک وقت میں بہت کچھ انسان کما سکتا ہے ایک سبحان اللہ دیر کہ کتنی دیر لگے گی تھوڑی دیر کے لیے سبحان اللہ کتنی دیر لگے گی اب یہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں کتنا بڑا درخت لگا لیا ہمارا کتنا بڑا درخت جنت میں لگ گیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا سایہ ہوگا سو سال عربی تیز گھوڑا دوڑے گا اتنی لمبی مسافت کا سایہ ہوگا عربی گھوڑا جس کی دوڑ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور وہ سو سال تک دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے تب جا کر اس کا سایہ پورا ہوگا خالی کتنی دیر میں ملا ہے ایک سبحان اللہ کہنے میں سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت خرچ ہوا ہے آدمی سوچ بھی نہیں ایک سیکنڈ اس ایک سیکنڈ میں انسان نے کیا سے کیا کما لیا کتنا وقت لگا اور میں نے کہا اور آپ لوگوں نے پڑھا سب کو ایک ایک درخت ملا ہے اور میرے کہنے پر آپ جن حضرات نے پڑھا ہے کتنے درخت ہو گئے سب کو تو ایک ایک ملا ہے لیکن پڑھانے والے کو تو جتنے لوگوں نے پڑھا اتنا مل گیا سو لوگوں نے پڑھا تو مجھے سو درخت مل گئے اس کا نام تب کتنا آسان ہے پڑھنے والے کو ایک ملا اور پڑھانے والے کو کہاں کہ سو نے پڑھا تو سو درخت مل گئے کتنا آسان ہے اس کا نام تبلیغ ہے بہت آسان ہے یہ موقع دیا ہے وقت دیا ہے انسان بہت کچھ اس وقت میں کما سکتا ہے اور ایک قیمتی وقت جو ملا ہے انسانوں کو جو ہے آخرت بنانے کے لیے ملا ہے آخرت بنانے کے لیے ہاں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہاں کہ بھئی یہ چند سانس کا مجموعہ ہے چند سانس جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دیے سانس رہتا ہے نا سانس انسان لے رہا ہے نکل رہا ہے ایک چند سانسوں کا مجموعہ ہے زندگی زندگی کیا ہے کہاں کے چند سانس جمع کر کے اللہ نے دے دیا ابھی سانس کو انسان پورا کر رہا ہے ابھی بیان میں بیٹھے ہیں بیان پورا ہونے تک نہ معلوم کتنے سانس ہم لے کر جو ہے اپنے کتنے زندگی کے حصے کو ختم کر دیں گے ایک ایک سانس پر زندگی کا ایک ایک حصہ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی قسم کھائی ہے بالا زمانے کی قسم اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی قسم کھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتایا ہے کہ اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ انسانوں کو ایک ہی مرتبہ ملا ہے دوسری مرتبہ نہیں ملے گا دوسری مرتبہ نہیں ملے گا ان کی قسم کھائی غلط وقت کی اور جو آدمی اپنے وقت کو ضائع برباد کرتا ہے تو اس کا وقت اس کو برباد کر دیتا ہے اور جو آدمی اپنے وقت کو آباد کرتا ہے اس کا وقت ہی اس کو آباد کر دیتا ہے اور جو اس کو ضائع کرتا ہے برباد کرتا ہے اس کا وقت اس کو ضائع اور برباد کر کے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دے گا عبرت کا نشانہ بنے گا اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ایک برف ہوتا ہے نا برف اس کا کام ہے پگھلنا ابھی پگھلے گا چاہے سڑک پر رکھ دو چاہے پانی میں رکھ دو پانی میں رہے گا تو کسی کے لیے ٹھنڈے پانی کا سامان بن جائے گا اور سڑک پر رہے گا تو کیچڑ کا ذریعہ بن جائے گا لیکن پگھلے گا تو صحیح یہ کسی کے روکنے سے رکتا نہیں ہے وقت جو ہے کسی کے روکنے سے رکتا نہیں ہے کہ کوئی آدمی روک لے لے اس کو تو نہیں روک سکتا یہ نہیں روک سکتا اس سورج کا نکلنا اور سورج کا جانا آنا جانا آنا جانا یہ ہمیں بہت کچھ سبق دے کر جا رہا ہے اپنی زندگی کا اس سورج کی جو گردش ہے نا ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے بہت ساری گمیوں کو لے کر آتا ہے بہت ساری خوشیوں کو لے کر آتا ہے ایک آدمی پر گم ہوتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا اب اس کے اوپر گم آ گیا گم انتقال پر گم ہوتا ہے کچھ دن کے بعد یہ غم ہلکا ہو جاتا ہے آدمی غم کو بھول جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ تو کیا ہوا کہا کہ ہوا کچھ نہیں ہے سورج کی گردش سورج کچھ وقت آیا اور گیا سورج کی گردش آتی رہی جاتی رہی سورج آتا رہا جاتا رہا آتا رہا بس یہی تو ہوا ہے اور کیا ہوا ہے لیکن اس چیز نے اس کے گم کو ہلکا کر دیا بہت کچھ انسانوں کو سبق دے کر جا رہا ہے اسی لیے میرے بھائی دوست بزرگو حدیثوں میں اس کے کہا گیا القی سمندان نفس نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھالے موت کے بعد کی تیاری میں لگ جائے یہ عقل مند کہا کیونکہ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے مسئلہ ہمارے سامنے آخرت کا ہے آخرت کا اور آخرت کوئی کھیل نہیں ہے آخرت ایک حقیقت ہے جو ہر انسانوں کو اللہ کے سامنے جو ہر انسانوں کو ہر انسان پر گزرنے والی ہے اور ہر انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہر ایک کو پیش ہونا ہے مردوں کو عورتوں کو عرب کو عجم کو شہری ہو دیہاتی ہو مالدار ہو غریب ہو ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس کہ آدمی کے قدم ایک بالشتہ کے برابر بھی اپنے حساب کی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ دے رہے سب سے پہلے زندگی کا حساب رہا بھائی زندگی کے اوقات میں لے دے قیمتی بتاؤ قیمتی اوقاتوں میں کیا کام کیا ہے بہت کچھ انسان کما سکتا تھا ان قیمتی وقتوں میں انسان نے کس مشغولہ نے اوقات کو گزارا ہے کن مشغلہ نے گزارا ہے اس کا پوچھو گی حساب ہوگا یہ جو مال ہے نا مال یہ ہمارا نہیں ہے یہ ہمارے پاس امان ہے اس کا حساب ہوگا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا کمانے میں بھی آزاد نہیں اور اس کے خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں پر خرچ کیا بتاؤ یہ جوانی ہے جوانی کے بارے میں مستقل پوچھا جائے گا کیونکہ آدمی جوانی میں بہت کچھ کر سکتا ہے عام طور پر زندگی کا دار و مدر آدمی کے جوانی پر ہوتا ہے جیسے جوانی گزرتی ہے ایسا بڑھاپا ہو جاتا ہے اور جیسا بڑھاپا ہوگا ایسی موت ہوگی اور جیسا موت ہوگا ایسا حشر ہوگا اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں عقل مند انسان یہ ہے کہ جو موت سے پہلے اس کو سمجھے اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلاۃ السلام کے سلسلے کو جاری کیا ہے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام کا بنیادی کام یہی تھا کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ باتیں سمجھائی جاوے یہ دنیا وقتی ہے فانی ہے آخرت ہمیشہ کی ہے ہاں اور اللہ کی طاقتوں کو اللہ کی پہچان کرانا سمجھاوے انسان کو نبیوں نے آ کر یہ باتیں انسانوں کو سمجھا دیا بنیادی طور پر جو ہے ہاں ایمان سمجھائے ایمان اللہ سمجھائے اس لیے کہ دنیا کی زندگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر انسان اللہ کو پہچانے اور اللہ کی پہچان کرا یہ دنیا کی زندگی میں انسان اللہ کو پہچانے اپنے پیدا کرنے والے خالق کو پہچانے اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانے جو اللہ خالق ہے مالک ہے جو اللہ رازق ہے ساری چیزوں کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں سارا نظام وہی چلاتا ہے اس اللہ کو ہمیں پہچاننا اور اللہ تعالیٰ نے <clears throat> اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں ایک نظام چلایا ہے کوئی آدمی قیامت میں عذر نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے تو پتا نہیں تھا اس لیے تو میں بغیر ایمان کے آ گیا کوئی عذر نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے اتنا بڑا آسمان بنایا اپنی قدرت کا اظہار کیا اتنی بڑی زمین بنائی سورج بنایا چاند بنایا سمندر بنائے اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمت ساری اپنے دنیا کی چیزوں میں اپنی قدرت کا اظہار کیا وفی انفسکم افلا تبصرون کہ آدمی کو اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنی ذات میں دیکھے اپنی ذات میں جو ہے انسان اپنے اندر غور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے جسم کی پیدا کیا ہے میری آنکھیں کیسی بنائی اور انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا اس کے اندر جب آدمی غور کرے گا تو اس کو اللہ سمجھ میں آئیں گے ایک آنکھ کو اٹھا کر دیکھے آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے کتنے کیمروں کی طاقت ہے ایک آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت کو دیا ہے بھائی آباد مرتبہ ہوتا ہے آپ نے کسی جگہ پر نظر کو ڈالا فوراً ہٹا دیا لیکن اس کا پورا نقشہ جو ہے آدمی کے ذہن میں آ گیا اس کا فوٹو ہمارے آنکھ میں کھینچ لیا ابھی پورا نقشہ ذہن میں ہے کتنا تیز ہزاروں کیمروں میں جو طاقتیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ایک آنکھ میں رکھ لی ہے اللہ رب العزت نے ہم کھانا کھا کر سو گئے کھانا کھا کر اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے لیکن یہ کھانا اندر جا کر کیا ہو رہا ہے اس کا کیا نظام ہے اس کو ہزم کرنے کا اس کا پھر خون بنانے کا وٹامنس بنانے کا اور بدن کا حصہ بنانے کا اور فضلات کو نکالنے کا جو نظام دنیا اللہ تعالیٰ نے جو پیٹ میں چلایا ہے ایک پوری ایک مشین ہے جو چلتی ہے کام کرتی ہے ایک کھانا کھا کر جو کبھی باہر نہیں آتا ہے وال لگا دیا چاہے آدمی کھانا کھا کر اس کو الٹا لٹکایا جا رہے تو کہاں کہ باہر نہیں آئے گا وال بنا دیا ہے عجیب عجیب نظام انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تاکہ انسان اللہ کو پہچانے اللہ کو بولے اور اللہ کی پہچان کرا ہے اللہ خالق ہے سب کو پیدا اسی نے کیا ہے ہاں ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے اس اللہ کو بولنا اللہ کی پہچان کرانا ہم اللہ کی طاقتوں کو بولنا کتنے بڑے ساری دنیا کا نظام سارا کنٹرول اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ اللہ کے تابع ہے اللہ کسی کے تابع نہیں ساری چیزیں نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج اللہ کسی کے نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے یہ ہمیں بنیادی طور پر ایمان کو سمجھایا ایمان کو اور اسی ایمان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ رکھا ہے اللہ راضی ہے سب کو روزی دیتا ہے جتنے بھی درندے پرندے چرندے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کو روزی دینے والا اللہ ہے سب کو روزی دے رہا ہے سب کو بلکہ دنیا میں جو ہے بغیر کمائے کھانے والی مخلوقات زیادہ ہے وہ سب کو اللہ کھلاتا ہے یہ روزی کا مسئلہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو ہے ساری نعمتیں ساری خواہشیں پوری کریں گے بغیر کمائی کریں گے کوئی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جنت میں کوئی کمانے کی ضرورت نہیں بھائی دنیا میں مکان بنانا ہے تو انسانوں کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کمانا پڑتا ہے لیکن جنت میں سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے محل اللہ تعالیٰ بغیر کمائی دے گا بغیر کمائی دے گا کمانے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پر آدھ جوڑی کپڑے لینے کے لیے آدمی کو پانچ سو ہزار دو ہزار کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی لیکن جنت میں ایک ایک جنتی کو ستر ستر جوڑے اللہ تعالیٰ بغیر کمائی پہنائے گا کمانے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پر پھل کھانے کے لیے آدمی کو محنت کی ضرورت پڑے گی بھائی سو روپے نکالو دو سو نکالو اور اس کو کماؤ اور جنت میں اللہ تعالیٰ بغیر کمائے جو ہے جنتی کو جو ہے پھل کھلائیں گے اور سو سو سال تک کھلائیں گے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا جنت میں بھوک نہیں ہوگی یہ تو خالی خواہشات پورے اور چاہتے پورے کرنے کی جگہ جنت ہے چاہتے پوری کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہر ہاں۔ فو سکون کہ تمہاری جو اندر کی چاہتے ساری چاہتے پورے کرنے کی جگہ جنت ہے جنت ہے سب نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں اللہ نے وہ نعمتیں جنت میں رکھی ہے مالا ایسی نعمت رکھی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہے ولا ضرور سمیت جو کسی کان نے نہیں سنا ہے ولا خطر اللہ خطرا بشر ہاں کہ کسی انسان کے دل پر اس کا وہم بھی نہیں گزرا کہ کیا کیا نعمتیں ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ تو تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے یہ کھانا یہ پانی اور یہ تکلیفیں اور یہ راحتیں رکھی ہیں تاکہ انسان اس کو سمجھ سکے باقی اس کے تصور کا دماغ دنیا میں ہے ہی نہیں ایسی جنت بنائی اللہ نے جس کا تصور دنیا میں نہیں کر سکتا یہ تو خالی ایک آدمی جو ہے دنیا کے اعتبار سے جو ہے دنیا کے اعتبار سے دنیا ایک بات دنیا کے نعمتوں کو استعمال کر کے آدمی خالی جنت کو تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے کہ راحت کیا ہوتی ہے کھانے کی کیا مزہ ہوتی ہے پینے کی کیا مزہ ہوتی ہے تکلیفیں کیا ہوتی ہے اس کو سمجھ سکتا ہے باقی حقیقی راحتیں جو جنت کی ہے اس کو سمجھنے کی دنیا میں عقل نہیں ہے وہ نعمت اللہ نے انسانوں کو جنت میں رکھی جنت میں اور بغیر کمائے وہاں پر کمانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی ضرورت نہیں بغیر کمائے اللہ تعالیٰ بغیر پیسوں کے اللہ تعالیٰ سب کچھ جنت میں دے گا سب کچھ دے گا جنت میں جاؤ کھاؤ وہاں پر عبادت نہیں کرنی ہے وہاں پر کوئی پابندی نہیں ایک ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ ستر ستر جوڑے پہنائیں گے جنتی پھل کھائے گا بیٹھے بیٹھے کھاوے لیٹے لیٹے کھاوے ہاں کھڑے کھڑے کھاوے الٹے درخت ہیں جب بھی جنتی کسی نعمت کی تمنا کرے گا فوراً یہ چیز اس کے پاس آئے گی دودھ کی نہر یہاں پر دودھ لینے کے لیے محنت پاک شراب کی نہر شہد کی نہر پانی کی نہر نہریں ہے جنت میں نہریں بنائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی چاہت کی جتنے بھی شوق ہے سارے شوق سارے جذبات پورا کرنے جگہ جنت ہے سب پورا کرنے کی جگہ جنت ہے اللہ ہاں۔ ملا عائش اللہ عائش الآخرا ہاں کہ اللہ دنیا کا ایش کوئی نہیں ہے اصل ایش تو آخرت کا ہے اصل راحت آخرت کی ہے اس آخرت کی راحت کو یاد کرنا ہے صحابہ کے سامنے ہر وقت آخرت کی راحت تھی اسی لیے تو ان کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنا آسان تھی بڑی سے بڑی تکلیف اس لیے ان کے لیے آسان ہو گئی تاکہ انہوں نے آخرت کی راحت کو سمجھ لیا تھا کہ بھائی اصل راحت آخرت کی ہے دنیا کی راحت راحت نہیں ہے یہ تو موت پر ختم ہونے والی ہے دنیا کی تکلیف تکلیف نہیں ہے یہ تو موت پر ختم ہو جائے گی حقیقی راحت اور حقیقی تکلیف انسانوں پر موت سے شروع ہوگی موت سے شروع ہوگی اس لیے جیسے ہمیں اپنے بیوی بچے کاروبار اپنا کنبا قبیلہ اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ صحابہ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور جیسے ہمیں ان سے محبت ہے اپنے بیوی بچوں سے صحابہ کو بھی ہم سے زیادہ محبتیں تھی لیکن اصل ان کے سامنے آخرت تھی آخرت کھلی تھی آخرت کو بولا گیا تھا جنت کو سمجھایا گیا تھا آج جنت کو سنا ہے جنت کو سمجھا نہیں ہے ہاں ایک موقع پر ہجرت کے موقع پر ہجرت سے پہلے آپ جب بیت کر رہے تھے انصار انصار مدینہ اس وقت حج کے لیے مکہ آئے تھے پھر آپ علیہ السلاۃ السلام گھاٹی میں جو ان سے بیت لے رہے تھے حضرت کہ آپ مجھے لے جاؤ آپ میری مدد کرو میرا ساتھ دو میری حفاظت کرو جو آپ ان سے بیت لے رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ آئے کہا کہ آپ میرے بھتیجے کو لے جا رہے ہیں انصار مدینہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بھتیجے کو لے جا رہے ہیں تو میرے بھتیجے کو لے جانے سے کیا ہوگا معلوم ہے تم کو کہاں کہ سارا اور اب تمہارا دشمن بن جائے گا اور تم کو ہاں، اور تم آپ کو ان سے لڑنا ہوگا اور ان کی حفاظت کرنی ہوگی جیسے کہ تم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو ان کی حفاظت کرنی ہوگی یہ تکلیف آئے گی پھر یہ تکلیف آئے گی یہ تکلیف آئے گی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کر رہے ساری تکلیفیں بیان کر رہے تو انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے چاچا سچ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہوگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ سب کچھ ہوگا مجھے لے جانے کے بعد آپ کو اتنا برداشت کرنا پڑے گا قربانی دینی پڑے گی تو انسان نے پوچھا اگر سب کچھ کر لے تو ہمیں کیا ملے گا یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کر لے ہوئے اور یہ سب کچھ ذمہ داریوں کو ہم پورا کر لے تو ہمیں کیا ملے گا آپ نے آپ علیہ السلام نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کیا اور کہا صرف چار الفاظ بولے جنت تو انسان نے کہا بس بس بس بہت ہو گیا پھر تو ہم تیار ہیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں کیا جنت کھلی تھی کیا جنت کو سمجھایا گیا تھا آج کسی کو کہے ہوئے چار مہینے چلا جا تو جنت مل جائے گی جاتا ہے اس لیے کہ جنت کو بولا ہی نہیں گیا ہر وقت دنیا کو بولا گیا دنیا کی چیزوں کو بولا گیا اور دنیا کی بڑائی دنیا کی عظمت دلوں میں آئی ہے دنیا کی بڑائی میرے بھائی دنیا کی عظمت دلوں میں آئی ہے جس کی بنیاد پر آخرت اور آخرت کی عظمت دلوں سے نکلی ہے اللہ کی بڑائی دلوں سے نکلی ہے جس کی بنیاد پر دنیا کی تکلیف بڑی دنیا کی تکلیف اصل لگتی ہے اور دنیا کی راحت انسانوں کو اصل لگتی ہے اور دنیا کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے دنیا کے لیے اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی پہچان کرانا یہ ایمان ہے اور اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا موقع دیا ہے قبر میں یہی بات پوچھی جائے گی من رب تمہارا رب کون ہے دنیا میں پالن ہار ضرورت پورا کرنے والا کس کو سمجھتے تھے بتاؤں بتاؤ مسئلہ آخرت کا ہے اس ایمان کو حاصل کرنا ایمان کو سیکھنا ہاں یہ مستقل ہمیں ذمہ داری دی ہے کام دیا ہے صحابہ نے اس کو سیکھا ہے جس کا تصور آج کا مسلمان بھول رہے ہیں ایمان کو سیکھنے کا تعلم ایمان کہ صحابہ کہہ رہے تھے ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا ہے آج ایمان سیکھنے کا تصور ہی ختم بھائی ایمان تو ہے نا ارے ہمیں وہ یقین جو اللہ کو مطلوب ہے اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو بھائی دوستو بزرگوں ہمیں سیکھنا ہوگا بغیر سیکھے یقین دلوں میں نہیں آئے گا یہ تھوڑا آسان ہے بے کھانا کھایا اور بھوک ختم ہو گئی پانی پیا پیاس ختم ہو گئی اب یہ کہنا کہ کھانے سے بھوک نہیں مٹی ہے بھوک تو اللہ نے مٹائی ہے پانی سے پیاس ختم نہیں ہوئے پیاس تو اللہ نے ختم کی ہے یہ تو زبان بولے گی دل بولے تب کی بات ہے ایسے تھوڑا آسان ہے اس کو دل کو بلانے کی محنت کرنی پڑے گی جس کو ایمان کہتے ہیں کہ دل بولے گا کہ ہاں بھوک سے کھانے سے بھوک نہیں مٹتی پانی سے پیاس نہیں بجتی پیاس بجانے والا اللہ ہے اور کھانے سے پیٹ پیٹ نہیں بھرتا بھرنے والا اللہ ہے زبان بولتے ہیں اس کو دل کو دل کو بلانا یقین کو سیکھنا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اسی ایمان پر سارے فیصلے ہیں اسی یقین پر فیصلے ہیں ہمارے ہر وقت ایمان ایمان ایمان بھائی ایمان ایمان ہی بنیاد ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہی دنیا کی زندگی بنے گی اور ایمان کی بنیاد پر ہی آخرت بنے گی ایمان کے بنیاد پر ہی آدمی جنت میں جائے گا اور اسی ایمان کی بنیاد پر ہی جہنم سے بچے گا دنیا کے بننے کا بگڑنے کا تعلق دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے جو آج کے انسان کی غلط فہمی ہے ہرگز نے دنیا کے بننے کا بگڑنے کا تعلق اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ رکھا ہے جتنی آخرت اچھی بنے گی جتنی آخرت اچھی بنے گی اللہ تعالیٰ اتنی دنیا کو اچھا بنائے گا اور جتنی آخرت خراب ہوگی دنیا اس کی خراب ہوگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کی آخرت تو اچھی بن جائے اور اس کی دنیا خراب ہو جائے ہاں دنیا میں ظاہری نقشے تو آ سکتے ہیں راحت کی چیزیں آ سکتی ہے لیکن اصل جو ہے چین سکون برکت اطمینان راحت اس زندگی میں نہیں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا دنیا کے بننے کا بگڑنے کا تعلق بھائی دوستوں بزرگ آخرت کے ساتھ ہے جتنی آخرت اچھی بنتی جائے گی اللہ دنیا کو اچھا بنائے گا اور جو آدمی اپنے آخرت کو اجاڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو اجاڑ دیں گے کارون تھا بڑا مال والا تھا بڑا مال تھا ہاں تو اس کے خزانے کی چابیاں مضبوط پہلوان چالیس چالیس مضبوط پہلوان اس کی چابیاں اونچی کرتے تھے خزانے کی خزانے کتنے بڑے ہوں گے لیکن جس دن اپنے آخرت کو اجاڑا ہے اللہ نے اس کی دنیا کو اجاڑا ہے فرون بڑا بادشاہ تھا حکومت والا تھا اس کی بڑی حکومتیں تھی کتابوں میں اس کے مال عجیب عجیب انداز سے لکھا ہوا ہے بڑا مال تھا اس کے پاس حکومت تھی مصر کی لیکن جب اپنے آخرت کو اجاڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا کو اجاڑا ہے یہ صحابہ صحابہ کے پاس ظاہری دنیا کے وسائل دنیا کی شکلیں کم تھی لیکن آخرت کو اچھا بنایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا دنیا ان کے قدموں میں آ گئی ہاں اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہاں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگیوں کا نظام بناوے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بنیادی اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے ایمان کو رکھا ہے یقین کو سیکھنا پڑے گا الہ الا اللہ جو ہے نا کہ بھائی کسی سے کچھ نہیں ہوتا ایک اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہونے کے یقین کو دلوں میں اتارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یہ بغیر محنت کے دلوں میں نہیں اترے گا پورے دن انسان دنیا کو بولتا ہے دنیا کی چیزوں کو بولتا ہے اب کہتے ہیں کہ اللہ میرے دل میں اتر جائے کیسے ہوگا جس چیز کو بولا جائے گا اس کا یقین دل میں آئے گا جس چیز کو بھی بولا جائے گا اس کا یقین اللہ اس کا یقین دل میں آئے گا جس چیز کی بڑائی کو دیکھے گا اس کا یقین دل میں آئے گا جس چیز کی بڑائی کو سنے گا انسان اس کی بڑائی کا یقین اس کے دل میں آئے گا اسی لیے بھائی دوستوں بزرگوں ایمان کی محنت کو ہمیں سمجھنا ہوگا ایمان کی محنت کو سمجھنا ہوگا کہ بھئی ایمان کی کیا محنت ہے اور ایمان کو کیسے سیکھا جاتا ہے صحابہ نے اس کو سیکھا ہے تابعین نے سیکھا ہے طب تابعین نے سیکھا ہے اولیاء اللہ نے سیکھا ہے ہاں ہر ایک ہر زمانے میں اس کو سیکھا گیا ہے اس یقین کو سیکھا گیا ہے ہمیں بھی سیکھنا ہوگا آج اس سیکھنے کی محنت کو سمجھتا نہیں ہے انسان اور کئی اس لیے بنوایا کہ ہماری زندگی میں جو ہے پانچ لائن کا دین ہوگا پانچ یقین بنے گا ایمان بنے گا ہاں تو پھر اللہ کا تعلق ملے گا اللہ کی محبت دلوں میں آئے گی پھر اللہ کی اللہ کے خاطر ہاں ساری تکلیفوں کو برداشت کر دے برداشت کرنا آسان ہو جائے گی دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی جب اللہ کی محبت میں جب برداشت کرنا آسان ہو جائے گی جیسے کہ صحابہ کے لیے تھی یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے آدمی اللہ کو پہچانے گا اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی اگر آدمی جو ہے اللہ کی بڑائی کا یقین دل میں نہیں ہے ہاں تو پھر آدمی جو ہے انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے اندر کے اندر کی نیک امال پر چلنے کی اندر کی قوت ختم ہو جائے گی ایمان بنا ہے یقین بنا ہے اندر ایمانی نور آیا ہے سب سے پہلے نیک اعمال کرنے کے اندر قوت پیدا ہوگی طاقت پیدا ہوگی اور گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی یہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور یقین نہیں ہے آخرت کا یقین نہیں ہے آخرت کا استدار نہیں ہے اور اللہ سے ہونے کا یقین جتنا کمزور ہوتا جائے گا کمزور ہوتا جائے گا ہاں کہ فرمایا کہ گناہ اتنا زندگی میں آئیں گے اور یہ گنے جو ہے گناہ یہ گناہ جو ہے قرض ہے قرض ہے انسان کر کے بھول بھی جائے گا لیکن اس کے ناما یامل میں سب کچھ نوٹ کیا جاتا ہے بہت سارے گنا ایسا ہے کہ جو انسان کر کے بھول بھی گیا اور یاد بھی نہیں ہے کہ اس کو توبہ کرے قیامت میں وہ ساری چیزیں سامنے آئے گی بہت سارے نیک آمل جو انسان کر کے بھول بھی گیا ہاں لیکن یہ ناما یامل میں جمع ہے یہ نیکیا قیامت میں کھل کر سامنے آئے گی اسی لیے جو ہے گنا قرضہ ہے اس کو مت بھولے بندے کو بھگتنا پڑے گا اس کا نتیجہ ایک گناہ کیا ہے اگر توبہ نہیں کی ہے تو ایک گناہ کے بقدر زندگی میں پریشانی تنگی مصیبت آئے گی ایک نیکی کی ہے اور تو اس نیکی کے بقدر زندگی میں چین سکون برکت اطمینان راحت آئے گی آئے گی پکی بات ہے اس کے لیے بنیادی طور پر جو ہے ہم اپنے یقین کو سیکھنے کی سب سے پہلے نیت کریں کہ مجھے اپنا یقین سیکھنا ہے اپنا ایمان کو بنانا ہے کہ ہمیں ایمان کو سیکھنا ہے اور ایمان کو اور یقین کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے گھر بار کو وقتی طور پر چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی ہے اسی ایمان کی بنیاد پر بھائی دوستوں کو ایمانیات کا دن جب مضبوط ہوگا نا قائد کا دن ایمانیات کا دن جب مضبوط ہوگا نا ہاں تو پھر عبادت کا دن آئے گا عبادتیں آئے گی زندگی میں عبادت عبادت جو ہے نا ہاں یہ تو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے وما الجن جنول ان سے جنت اور انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہاں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ تو مقصد ہے ہمارا مقصد لیکن عبادت اس وقت آئے گی جبکہ اللہ کو پہچانیں گے اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی عبادت کریں گے آسان ہوگی ہاں اور عبادت میں سب سے بنیادی چیز نماز ہے اس نماز کو سیکھنے یہ نماز جو ہے خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ میرے بھائی دوستوں بزرگ نماز کو سیکھنا ہے سیکھنا نماز کو سیکھنا ہے آج نماز کو جو آدمی نماز پڑھتا ہے میں نے جو نماز پڑھ لیا بس ٹھیک ہے کافی ہے ہو گئی ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں وہ نماز پڑھنی ہے جو نماز ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں پڑھ کر بتائی ہے ہمیں وہ ایمان لانا ہے وہ ایمان کو سیکھنا ہے جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے ہم اپنی عقل سے کسی بات کو طے نہ کریں کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے نماز تو پڑھ رہا ہوں بھائی جتنا بھی ہے اللہ کا شکر ہے لیکن حضرت شیخ نے لکھا ہے نا جب اللہ نے جب اس کے لیے وقت کو نکالا ہے اور سب کچھ قربانی دی ہے تو اچھی نہیں پڑے نماز آدمی دھیان والی پڑھتا ہے اور صحیح پڑھتا ہے اس کے اصول و آداب کی رعایت کر کے پڑھتا ہے تو یہ نماز جو ہے اس کے لیے نور بن جاتی ہے اور اس کو دعا ہی دیتی ہے اور جب بندہ نماز کو خراب کرتا ہے اس میں دھیان نہیں ہوتا اس کو رکو سدا صحیح نہیں ہوتا اس کے آداب کی رعایت نہیں ہوتی تو یہ نماز جو ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لی جاتی ہے اور یہ نمازی کو بد دعا دیتی جا رہی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے ضائع کرے اب یہ نماز تو اللہ کا امر تھا اب اس کی بد دعا اس کو لگے گی یہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے بھی ضائع کیا نماز کو اچھی پڑھے اس کو سیکھے ہاں اور اس کا روکو ہے اس کا ستا ہے ہماری ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز نماز ہے نماز اس کا چھوڑنا اکبر القبائر گنا ہے سب سے بڑا گنا سب سے بڑا گنا کہاں کہ نماز کا چھوڑنا ہے سب سے بڑا گنا اکبر القبائر ہے زینا سے بھی زیادہ سخت چوری سے بھی زیادہ سخت نماز کا چھوڑنا سخت جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ سخت جو ہے ہاں، نماز کا چھوڑنا ہے نماز جو ہے اسلام اور کفرا کے درمیان فرق کرنے والی ہے مسلمان نماز پڑھے گا اور جو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ نماز کو چھوڑے گا ایمان نماز کو چھوڑے گا نماز کی مثال دی حدیثوں میں کہ جیسے آدمی کے بدن میں سر ہوتا ہے بغیر سر کے آدمی رہ ہی نہیں سکتا ایسے بغیر نماز کے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے میرے بھائی دوست بزرگوں نمازوں کو سیکھنا ہے سب سے پہلے اس کے ظاہر کو سیکھنا اس کے روکو اس کا سدا ہاں کہ بھائی ہمارا رکو کیسے ہمیں سنت طریقے پر ہمارا رکو آ جاوے ہمارا سدا سنت اس کا ایک ایک ارکان جو ہے سنت ترتیب پر لانا جتنا رکو سدا اور اس کے ارکان سنت ترتیب پر آئیں گے نمازوں میں اتنا دھیان آئے گا نمازوں میں دھیان آئے گا پھر نمازوں میں طاقت آئے گی ہاں اس کے اندر پڑھائے جانے والے جو اسکار ہیں نا اس کو سیکھنا بے اسکار جو پڑھا جاتا ہے آدمی کو جو ہے نا بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آدمی کو صحیح نہیں ہوتا پڑھنا اب عربی ہے عربی تو عربی میں تو ایک الفاظ بدلنے سے پورا معنی مطلب بدل جاتا ہے اور پوری زندگی آدمی جو غلط نماز میں گزار لیتا ہے ہاں غلط نماز پڑھتے اور کبھی سیکھنے کا تصور بھی نہیں ہے اللہ کے راستے میں جاتے نہیں ہے اللہ کے راستے میں جائیں گے تو ہلکا میں بیٹھ کر سب سے پہلے نمازوں کو صحیح کرایا جاتا ہے اور یہ خالی اللہ کے راستے میں سیکھنے کی جگہ نہیں ہے یہ تو موت تک سیکھنے کی بات ہے موت تک موت تک اس کو سیکھنا ہے نماز کو موت تک سیکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر جو نماز میں سیکھنا ہے ہاں کہ بھائی اس میں نماز میں دھیان جمانے کو سیکھنا ہے بھائی نماز جب اللہ سا کہہ کر جب آدمی اللہ سے کھڑا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے ہم کلامی ہوتی ہے بندے کی اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی ہے ابھی اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے بندہ اپنے دھیان کو ادھر ادھر گما رہا ہے اللہ کہتے او میرے بندے جب آدمی اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے دھیان کو ادھر ادھر گھماتا ہے اللہ پہلے کہتے ہیں وہ میرے بندے کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے جس کی طرف تو اپنا دھیان لگا کر لپکا ہوا ہے بندہ پھر بھی اپنے دھیان کو نہیں لاتا ادھر ادھر دھیان کو گھماتا ہے تو اللہ کہتے او میرے بندے کیا میں تیرا رب نہیں ہوں کیونکہ اپنے دھیان کو گھماتا ہے اللہ تعالیٰ تین مرتبہ اس کو آواز دیتے ہیں جب تیسری مرتبہ بھی بندہ اپنے دھیان کو اللہ کی طرف نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے بندے جب تجھے میری نہیں تو مجھے تیری بھی نہیں اسی لیے کہتے ہیں نمازوں میں دھیان جمانے کو سیکھنا دو دو رکعت نماز پڑھ کے ہم مشق کرے مشق کرے آدمی الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے ہاں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اس کا ہو حمد ربی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی آدمی جب نماز میں کوئی قرآن کو پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو سامنے اللہ اس کو جواب دیتے ہیں نمازی جب سدا کرتا ہے تو سدا کرنے والا اللہ کے قدموں میں سدا کرتا ہے استظار ہو نمازوں میں دھیان ہے ہاں اس کے لیے تنہائیوں میں دو دو رکعت نماز کو جو ہے ذریعے جو ہے مشق کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اخیلی بات ہے سب سے پہلے تو تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تعبد اللہ کا تعبد اللہ کا کا ترا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہو کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اسی لیے میرے بھائی دوست بزرگوں اس کو جو ہے ترہائی میں دھیان جمانے کے لیے مستقل دو دو رکعت نماز پڑھ کر آدمی مشق کرے جب نمازوں میں دھیان آئے گا خوشو خوشو آئے گا پھر یہی نماز جو ہے اس کے ذریعے ہمارے مسئلے حل ہوں گے یہ نمازوں کے ذریعے ہمارے کام بنیں گے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل کا اللہ تعالیٰ نے دو رکعت نمازوں میں چھپایا ہے دو رکعت سلاد الحاظ جس کے لیے دی ہے تاکہ آدمی کو کوئی الجھن کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی دو دو رکعت کے ذریعے اپنے مسئلوں کو اللہ سے حل کرا لے جو بھی کام آئے دو رکعت کے ذریعے لیکن آج اگر نماز کے ذریعے کام ہو بھی گیا تو کیا ہوگا آدمی کو تعجب لگتا ہے ارے تعجب کی بات نہیں ہے یہ تو اسی کے لیے اتری ہے نماز تو آسمان سے اسی کے لیے اتری ہے یہ اللہ کا امر ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی اہم بنیادی عمل ہے اور اس کے اوپر سارا دار و مدار ہے قیامت میں اس کے اوپر ہوگا یہ نمازیں اگر صحیح پڑھ کر بھی نام عمل میں بھیجی ہے اللہ کے پاس جمع کرائی ہے ہاں تو قیامت میں اس کو دیکھا جائے گا کہ بھائی نمازیں دیکھو اس کی نمازیں کیسی نمازیں صحیح ہے کہ نہیں ہے اگر نمازیں صحیح پڑھی ہے دھیان والی ہے رکو سدا اور سنت اور اس کے آداب کی رعایت والی ہے تو نمازیں صحیح نکلے گی تو اس کا حساب صحیح ہو جائے گا اور یہ نمازوں میں کوئی آگے پیچھے نکلا دھیان نہیں ہے تو پھر یہ نمازوں میں ہاں صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر اس کا حساب بھاری ہو جائے گا سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اس کے لیے بھائی دوستوں بزرگ کو اپنی نمازوں کو صحیح کرے نمازوں کو سیکھے اور تیسرا ہمیں جو نمازوں میں جو سیکھنا ہے کہ نمازوں کے ذریعے اپنے مسلوں کو حل کرانے کی مشق ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ہم تدبیر کو اختیار کرے اسباب کو اختیار کرے لیکن اس سے پہلے ہم دو رکعت نماز کو پڑھے دو رکعت نماز آج بھی نماز میں وہ طاقت ہے ہاں کہ اس میں ہمارے مسئلے کا مسئلوں کا حل آج بھی اسی میں ہے آج بھی نماز میں وہ طاقت موجود ہے لیکن جو نماز اللہ کو مطلوب ہے اس نماز کو ہمیں پڑھنا ہوگا صحابہ نے اپنے جتنے بھی مسائل تھے دو دو رکعت نماز کے ذریعے اللہ سے حل کرا لیے جتنے بھی مسائل تھے آج اصل میں محنت نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ سے ہونے کے یقین کو نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے نمازیں اگر پڑھ بھی لیا تو ٹھیک ہے ارے بھائی نماز تو پڑھو کہتے ہیں گجرات میں کہ آدمی کا کوئی کام نہیں ہوتا تدبیر اختیار کرتا ہے اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر پھر بھی کام نہیں ہوا کہ ارے دور کا نماز تو پڑھو یار یہ بعد میں اب جب نہیں ہو رہا تو دور کا نماز کے تو دیکھ لو کیا کرے پڑھو نہیں یار ہم نے اپنے رب کو اپنے دین کو اپنی زندگی میں کون سی جگہ دی ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے اللہ کے بارے میں بھی کیا کہیں گے ایک آدمی ہوتا ہے کوی ہوتا ہے اس کے پاس سب طاقت ہوتی ہے اور دوسرا کمزور ہوتا ہے ہے نا تو کمزور آدمی کیا کہے گا کہ بھائی میرے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو کیا کہے گا ہاں یار آپ کے پاس تو یار سب کچھ ہے پیسے بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی ہے میں تو کچھ نہیں آپ کے ساتھ تو بہت سارے ساتھی ہیں میں تو اکیلا ہوں میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہے بس ایک اللہ ہے یعنی کہ ایسے اللہ کو بھی کیا بولا بھائی تمہارے پاس تو سب کچھ ہے میرے پاس تو کچھ نہیں بس اللہ ہے یار یعنی ایک نوزب اللہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ نوزب اللہ میرے پاس ایک کمزور اللہ ہے اور تمہارے پاس تو سب کچھ ہے تو تم کر سکتے ہو یعنی اللہ کا تصور کس انداز سے لیا گیا صحابہ کے صحابہ کیا کہتے تھے اللہ ہمارے لیے کافی اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے ہمارے پاس تو اللہ ہے اس اللہ کا تصور صحابہ جو بولتے تھے ہاں وہ یقین کے ساتھ وہ صحابہ بولتے تھے اور آج جو ہے نا ہمارے پاس تو اللہ ہے تو اللہ کو ایک کمزوری کے انداز سے بولا جاتا ہے ایسی ہی نماز ٹھیک ہے نماز پڑھ کے تو دیکھ لو یار ایسے نہیں ہے بھائی تجربے کی چیز نہیں ہے یہ یقین کی چیز ہے ہمارے پہلے صحابہ نے تابین نے طب تابعین نے اور اللہ کے نیک بندوں نے نمازوں کے ذریعے اپنے مسلو کو حل کرا لیا اللہ سے آج بھی وہی ہمارے پاس نماز ہے وہی اللہ ہے وہی نماز ہے لیکن بھائی دوستو بزرگوں نمازوں میں ہاں مسلوں کو حل کرانے کی مشق نہیں ہوئی دو دو رکعت نماز کے ذریعے اپنے مسلوں کو حل کراوے جب بھی کوئی کام آوے تدبیر اختیار کرے سب سے پہلے ہم دو رکعت نماز پڑھیں نماز کو سیکھیں عبادت کا دین جب نماز صحیح ہوگی نا پوری عبادت کا دن صحیح ہوگا ہاں پورے عبادت کا دن صحیح ہوگا نمازوں میں دھیان کے لیے جو ہے نا ہاں سب سے بنیادی ذکر ہے ذکر ہے ہاں جب جی جتنا اللہ کا ذکر ہوگا نا یہ ہاں اور یہ اسکار جو مصنوع اذکار ہے جتنا بھی آدمی پڑھے گا دھیان کے ساتھ پڑھے گا نماز میں اتنا دھیان آئے ہے ڈبلیک یہ ہمارا ذکر جو ہے روحانی خوراک ہے وہ ذکر اللہ اکبر کا ہے اور جب شیطان جان انسان پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو کیا کرے گا ڈائریک یہ نہیں کہے گا تم زنا کرو تم چوری کرو یہ نہیں کہے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما الشیطان الخمر انوریتان کمل ذکر اللہ سب سے پہلے کیا کرے گا کہ وہ ذکر سے روک دے گا یہ ذکر نہیں کرنے دے گا یہ تسبیحات نہیں پڑھنے دے گا ہاں یہ تصویر نہیں پڑھنے دے گا جیسے ذکر سے روکا تو پھر شیطان کا بس اس کے چل گیا ختم ہو گیا ایک ہوتا ہے نا ایک دشمن دشمن دوسرے پر جب حملہ کرتا ہے اور قابو پا لیتا ہے تو اس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں تو کیا کہتا ہے اسٹینڈ اپ چھوڑ دے یعنی ہاتھ اونچا کر دو مطلب کیا ہے کہ تم ہتھیار کو ڈال دو اور جیسے ہاتھ اونچا کر دیا ابھی اس کے تابے بن گیا کہ اب آپ جاؤ تو ہمیں جو بھی سزا دینا چاہو دے سکتے ہو پھانسی بھی دے سکتے ہو قید بھی کر سکتے ہو آپ ہمیں مار بھی سکتے ہو ہم آپ کے تابع بن گئے آپ کا بس آپ کا ہمارے پر قابو ہو گئے ایسے ہی شیطان اپنے بندے شیطان انسان پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے اس کو اسٹنڈ اپ کراتا ہے یعنی ذکر کو چھڑا دے گا تسبیحات چھڑا دے گا جیسے ہی تسبیحات چھوٹی سمجھ لو کہ شیطان کا اس کے پر قابو آ گیا اب شیطان کیا کہے گا شیطان جو چاہے گا اسے کرائے گا جو چاہے گا اسے چینا بھی کرا سکتا ہے چوری بھی کرا سکتا ہے جوا بازی بھی کرا سکتا ہے سب کچھ اس کے کے قابو آ گیا اس کا قابو چلے گا اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ذکر کا اہتمام ہو مصنون مقبول دعاؤں کا اہتمام کرے مقبول دعائیں جو ہے نا یہ قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے عبادت کے دین کو سمجھنا عبادت کا مزاج بنانا ماحول بنانا صحابہ میں یہی صفات تھے اور ایسے صفات اتنے زیادہ تھے اتنے زیادہ تھے ہاں کہ دشمن لوگ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ صحابہ کے اندر بنیادی یہ اعمال ہے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے البیدا و نہائے میں ہرکلا جو ہے ہیرکلا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے سیپ سالار سالار کو بلایا سیپ سالار کو بلایا جو اپنے سی آئی ڈی یہ اس کا بھی کام کرتا تھا جاسوس بھی تھا اس کو بلایا پوچھا کیا بات ہے کہ مسلمان ہر حال میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں اور تم ہر حال میں ناکام ہو رہے ہو کیا بات ہے یہ پوچھ رہا ہے ہیرکلا بادشاہ ایک اپنے سپے سالار کو پوچھ رہا ہے کون سی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پر ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں اور تم ناکام ہوتے ہو کون سی بات ہے کیا وہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے ہاں جی وہ ہمارے جیسے انسان ہے تو پھر کہا کہ کیا تعداد میں تم زیادہ نہیں ہو مسلمان کم نہیں ہے کہا کہ ہم تعداد میں تو زیادہ ہے مسلمان تو بہت کم ہے کہا کہ کیا تمہارے پاس سادو سامان زیادہ نہیں ہے مسلمان کے پاس کم نہیں ہے تو سپے سالار کہہ رہا ہاں ہمارے پاس سادو سامان زیادہ ہے مسلمان کے پاس تو بہت کم ہے پھر وجہ بتاؤ کون سی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پر جیتتا ہے اور تم ہر جگہ پر ہارتے ہو کیا بات ہے ایک سپے سالار کہہ رہا ہے یعنی ایک غیر مسلم جس کے ایمان نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی مسلمانوں کی کامیابی کے وجہ معلوم ہے اور وہ صفات بتا رہا ہے یہ مسلمان اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں ہاں کہ من اجل انہم یقومون اللیل یہ مسلمان تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں یا فجر کے لالے پڑے ہیں یہ مسلمان جاگنے والا ہے سونے والا نہیں ہے یہ مسلمان سونے والا نہیں ہے یہ مسلمان تو جھاگنے والا تھا یہ مسلمان تو راتوں کو رونے والا تھا یہ تو اللہ سے مانگنے والا تھا یہ تو توبہ استغفار کرنے والا تھا گرانے والے تھے اس کی راتیں تو اللہ کے سامنے روتے روتے کرتی تھی ہاں اللہ کے سامنے روتے روتے روتے روتے اس کی راتیں گزرتی تھی اسی لیے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان اللہ نبی جی جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان کو عذاب نہیں دیں گے وما مکان اللہ فرون اور یہ مسلمان جب تک اللہ کے سامنے روتے رہیں گے توبہ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے تب بھی ان کو عذاب نہیں دیں گے وما كان اللہ معذبهم ہاں وانت فيهم وما اللہ یستغفرون کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے روتے رہیں گے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے یہ اللہ کی ناراضی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے عذاب کو ہٹانے کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں ہمارے پاس توبہ اور استغفار ہے کتنا بڑا اللہ نے سامان دیا ہمیں کون سی چیز کے گاؤں میں کون سی چیز کا ٹینشن ہے اللہ نے اتنی بڑا ہمیں طاقت دی ہے اور اتنا بڑا ہمیں ہتھیار دیا ہے کہ ہم اللہ سے ہاں اپنے اللہ کے فیصلوں کو اپنے موافق کر سکتے ہیں اللہ سے اپنی مدد کو اتروا سکتے ہیں ہاں اسی پی سالار کہہ رہا ہے کہ من اجل انہم یقومون اللیل یہ مسلمان تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں آج فجر کا مسئلہ ہے ہماری مسجدوں میں کتنے نمازی ہے فجر میں دیکھ لے حالانکہ جو ایمان والا صبح مسجد میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار میں جاتا ہے اس میں ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا فجر کی نمازوں کا اہتمام مسجدوں میں کرے اس کے لیے پھر وہ کہہ رہا ہے وہ اصوم نہار اور یہ دن کو تو روزہ رکھتے ہیں یہاں پر رمضان کے روزے کے لالے ہیں تیس روزے اللہ حافظ سے پورے کرا دے تو بہت ہیں اور یہاں وہاں پر تو روزے کا اتنا رواج تھا آج بھی بہت سارے رواج ہے بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں روزہ جو ہے نا ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں یعنی عبادت کا اتنا گلبا تھا اتنا گلبا تھا کہ دن کو روزہ رکھتے تھے عام طور پر نفلی روزے روزے رکھتے تھے من اجل انہم یقومون اللیل اے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں ویسومون النہار اور دن کو روزے رکھتے ہیں ویوفون اور یہ مسلمان وعدوں کو پورا کرتے ہیں مسلمان کبھی وعدہ کھلا بھی نہیں کرتا ہے ہاں یہ جو ہے بے دھڑک جس کو بول دے اچھا دے دیں گے یہ کر دیں گے وعدہ بول دے وعدہ ہو گیا ہے ارے وعدے کو پورا کرنا واجب ہے وہی فون اب جہاں پر جنت والوں کی صفات بتائی ہے بہت سی جگہ پر وہاں پر یہ بھی بتایا کہ مسلمان وعدہ خلاف کو پورا کرتے ہیں نظروں کو پورا کرتے ہیں یہ وعدہ یہ ناجائز ہے کسی کو ایک زبان دے دیا ایک وعدہ ہو گیا ابھی پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے وہی فون اب کہ مسلمان جو ہے وعدہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں پھر آگے کہہ رہا ہے وہرو نل مارو ہو یہ مسلمان تو نیک باتوں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے روکتے ہیں یہ دنیا میں برائی نہیں پھیلاتے یہ دنیا میں فلایوں کو پھیلاتے ہیں دنیا میں اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں ہاں اس لیے مسلمان جو ہے ہر جگہ پر جو کامیاب ہو رہے ہیں یہ کامیابی کی وجہ ہاں کہ مسلمان جو ہے اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں بری باتوں سے رکتے ہیں یعنی دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں اچھے اچھے کام دنیا میں پھیلاوے اچھائی کا حکم کرے ہاں برائی سے لوگوں کو روکے دعوت کا کام ہے اور پانچواں بتایا وہ اتنا فسون نہ ہوں اور جب آپس میں معاملہ کرتے تو انصاف کے ساتھ کرتے ہیں ایک سیپ سالار جو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مسلمانوں کے صفات سے اتنا متاثر ہے اور مسلمانوں کے کامیابیوں کے جو اسباب یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان اس بنیادوں پر کامیاب ہو رہے ہیں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں من اجل نحن نشرب الخمر ہم تو شراب پیتے ہیں ونزنی ہم تو چوری کرتے ہیں الحرام ہم تو حرام کا ارتکاب کرتے ہیں ورن قزلہ ہم تو وعدو کو توڑتے ہیں ہم تو برائیوں کو پھیلاتے ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ہم بلائی ہاں بلائی اچھی باتوں سے ہم لوگوں کو روکتے ہیں کے سالار کہہ رہے ہیں ہم جب معاملہ کرتے ہیں تو ہم نا انصافی سے کرتے ہیں ہم ان بنیادوں پر ہر میدان میں ہم ناکام ہوتے ہیں اور یہ مسلمان اپنی صفاتوں کی بنیاد پر کامیاب ہو رہے ہیں اسی لیے میرے بھائی دوست بزرگوں اپنے معاملات کو صحیح کرے اپنے لین دین کو صحیح کرے وادو کو پورا کرے اپنے لین دین کو صحیح کرنا یہ لین دین جو معاملات ہیں اس میں قیامت میں حساب ہوگا قیامت میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے ہاں کہ جتنے اتنی ساری نیتیاں لے کر آئیں گے لیکن لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا کسی کا دل دکھوایا ہوگا ہاں جو ہوتا ہے نا ہاں کسی کا حق دبایا جھوٹ بولا کسی سے کسی کو دھوکہ دے دیا کسی کی قیمت کی کہ سب کچھ قرضہ ہے تو آج ہم بھول جائیں گے وہ آدمی نے صبر بھی کر لیا ہے اور سب کچھ بھولا بھی دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا ختم ہو گیا ارے کچھ ختم نہیں ہوا ہے قیامت میں سب کا حساب ہوگا سب کا حساب ہوگا ایک زبان کے الفاظ نکلے ہوئے الفاظ بھی قیامت میں سامنے آئیں گے اس لیے قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے اتنے سارے اعمال لے کر آئیں گے ہاں کہ جنتی جیسے ہوں گے لیکن زبان کو بھی تھوڑا استعمال کیا ہوگا زبانوں سے لوگوں کے دل کو ستایا ہوگا لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا ہوگا کیچو کی طرح زبانوں کا استعمال کیا ہوگا لوگوں کے دل کو توڑا ہوگا ایک زبان کا ایسا الفاظ ہوگا ہاں کہ اس کو جنت سے ہٹا کر جہنم میں ہزاروں مائل دور پھینک دیا جائے گا اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے پاس نیک عمل زیادہ نہیں ہوں گے لیکن زبان سے کسی کا دل خوش کر دیا ہوگا دو آدمی کے دل کو جھوڑنے کا ذریعہ بن گیا ہوگا کہاں کہ اس کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں جہنم سے ہزاروں مائل دور جنت میں رکھ لیا جائے گا بہترین آدمی کی چار صفات ہیں ایک تو چہرے پر حیا ہو یہ حیا اور سادگی فرمایا کہ ایمان بنیادی ہماری صفات ہے ایمان والوں کی صفات ہے حیا ہو بے حیائی نہ ہو ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں بے حیائی نہ ہو بے حیائی فرمایا کہ ہاں جب بے حیائی عام ہو جائے گی ہاں تو انسان جو چاہے کرے جو چاہے کرے بے حیائی نہ ہو چہرے میں حیا ہو آنکھوں پر حیا ہو بے حیائی سے بد نظری ہاں کہ ناجائز جگہوں پر اپنی نگاہ کو استعمال نہ کرے حضرت صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں حیا مردوں کے لیے ضروری عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری تو واجب ہے پردہ واجب ہے وہ مردوں کو بھی پردہ کرنا ہے عورتوں کو بھی پردہ کرنا ہے غیر محرم سے مردوں کو بھی اپنی نگاہ کو بچانا ہے عورتوں کو بھی بچانا ہے یہ سارے حقوق ہیں یہ معاشرہ ہے ہاں حقوق ہے کسی کی قیمت نہ کرے قیمت جو ہے قرض ہے قرض اس کو چکانا پڑے گا اپنی نیکیوں کے ذریعے چکانا پڑے گا اگر آج ہم نے دنیا میں معافی نہیں کرائی ہے قیامت میں اس قیمت کے بد بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی نیکیوں نیکیاں دینی پڑے گی یہ کسی کو دھوکہ دے دیا ہاں تو اس کو تو دنیا میں کچھ پتا نہیں چلا ہے وہ تو بھول گیا ہے لیکن یہ دھوکا قیامت میں جو ہے انترے کی شکل میں آئے گا نیکیا اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی بہترین آدمی کے چار صفات ہیں اسی لیے وہاں کہ ہمارے معاشرے میں سادگی ہو حیا ہو سادگی ہو ہمارے کھانوں میں سادگی ہمارے لباسوں میں سادگی مکانوں میں سادگی ہمارے راحت پوری کرنے کی جگہ بھائی دوستوں بزرگوں دنیا نہیں ہے ہمارے راحت پورا کرنے کی جگہ تو آخرت ہے ہم تو آخرت کے لیے آئے ہیں صحابہ بار بار کہتے تھے ہیما مونا ہیں ہمارا مقصد تو آخرت ہے ہمارا مقصد تو آخرت ہے ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں ہم دنیا میں جی رہے تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں دنیا کی تکلیف دنیا کی راحت ہمارے لیے نہیں ہے آخرت آخرت کی اصل ہے دوسرا کیا ہے اچھے آدمی کی جو صفت ہے کہا کہ زبان مٹھی ہو زبان کڑوی نہ ہو ہاں یہ اچھا جی، دوسری صفت زبان مٹھی ہو زبان کڑوی نہ ہو ہاں کہ زبان اچھا کی طرح استعمال نہ کرے کسی کے دل کو زخمی نہ کرے ہاں کسی کے دل کو نہ دکھاوے مومن کے دل کو دکھانا کہاں کہ بیت اللہ سے گرانے سے بھی زیادہ گنا ہوگا اور تیسری سے صفت بتائیں کہ سب ایمان والوں کے بارے میں اپنے دل کو پاک ساپ رکھے دل میں میلہ نہ رکھے میل کچل نہ رکھے ہاں نہ بوگز اداوت دشمنی ہاں یہ اپنا دل گندا نہ کرے دل کو جانے سب گندگیاں ہیں اس گندگیوں کو اپنے دلوں سے پاک کرے ان گندگیوں سے اپنے دل کو پاک کرے یہ گندگیاں اپنے دلوں سے بھائی دوستوں گزرو نکالے میں گندی چیز کو کوئی رکھتا ہے گندی چیز کو تو پھینک دیا جاتا ہے ہمارے مولانا نے مثال دے دی کہ بھائی پاکھانا ایک گندی چیز ہے اس کو کوئی سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے یہ گندی چیز تو جو ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے یہ جو تکلیف کا ذریعہ بنی اس کو نکالو اور نہ نکلے تب بھی اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اس کو نکال کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے اس کو لے کے اس کو سنبھال کر الماری میں کباٹ میں نہیں رکھی جاتی یہ سب گندگیاں ہیں ان گندگیوں کو لے کر اپنے دلوں میں نہ پھرے ہاں اپنے دل کو پاک صاف بناوے ایمان والوں کے بارے میں دل جو ہے اللہ کا گھر ہے اس میں اللہ کی محبت کو بساوے اللہ کے ہونے کی یقین کو بساوے ایمانی نور کو بساوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اتارے آخرت کو دل میں اتارے یہ دل جو ہے جتنا پاک اور صاف اور شفاف بنے گا فرمایا کہ ظاہر اعمال ظاہری زندگی اتنی سستے سے بنتی جائے گی اسی لیے ہاں بہترین آدمی کی جی تیسری صفت ہے کہ اس کا دل نیک ہو صاف ہو اور چوتھا اپنے کام میں لگے رہے زیادہ لپڑ چپڑ ادھر ادھر کے کام میں بغیر ضرورت کے کہ جو بھی آئے اس کے کام میں ٹانگ گڑا دی فرمائے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو جس کا جو مسئلہ ہے ہاں جہاں سک ہو سکے ہم نر دے خیر خواہی کرے لیکن ہر ایک کے مسئلے میں جا کر ٹانگ اڑا دی ہر ایک کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائے کہا کہ نہیں ہو جب ہمارا مقصد ہماری آخرت ہے ہمارے اعمال ہے ہماری عبادات ہے ہاں اس کی آدمی فکر کرے زندگی کا ایک نظام الاوقات بناوے اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں معاملات کے دین کو سمجھنا معاشرت کے دین کو سمجھنا حیا پاکیزگی ہمارے معاشرے میں ہو سادگی ہمارے معاشرے میں ہو فرمایا کہ عبادت کی لائن سے دین ہماری زندگی میں آئے گا اور معاملات اور معاشرت کی لائن سے زندگیوں سے دین نکلے گا ہاں ورنہ کیا ہوگا کہا کہ مکان تو بہترین بن جائیں گے مکان بنتے ہیں پتھروں سے بنتے ہیں لیکن گھر جو آباد ہوتے ہیں یعنی دلو کے جوڑ سے ہوں گے دلو کے جوڑ سے گھر آباد ہوں گے دلو کا جوڑ نہیں ہوگا گھروں میں بیٹا باپ سے پریشان ہوگا شوہر اپنی بیوی سے پریشان بیوی اپنے شوہر سے پریشان بھائی اپنے بھائی سے پریشان پڑوسی اپنے پڑوسی سے پریشان بہترین مکان بن گئے مکان تو کہا کہ بہترین بن گئے پتھروں سے بنتے ہیں لیکن گھر جو آباد ہوتے ہیں دلوں کے جور سے بنتے ہیں بہترین مکان بنے لیکن اندر سکون نہیں ہے سب پریشان ہے جہنم کی بٹھی بنے ہوئے ہیں اچھے نہیں لگتے جیسے اندر گئے پریشانیاں شروع بیوی نے یہ سنانا شروع کیا بھائی نے یہ شروع کیا باپ نے یہ شروع کیا حقوق کا نہیں ہو رہے حقوق ضائع ہو رہے ہیں حقوق کا دین ہے ہم حقوق پورا کرنے کی جگہ دنیا ہے اسی لیے بھائی دوستوں بزرگوں آخرت کو سامنے رکھ کر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہر وقت اللہ کا استدار آخرت کا استدار جب ہمارے دل میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری دنیا کو آسان بنا دے گا دنیا برکت والی بن جائے گی دنیا میں سکون آئے گا دنیا میں برکت آئے گی دنیا میں راحت آئے گی دنیا میں برکت راحت سکون اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں حیات طیبہ کا نقد وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چین سکون برکت اطمینان والی زندگی اللہ تعالیٰ دے گا ہاں اپنے اندر جو ہے اللہ کا استدار ہو اخلاص ہو ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو رہا ہو یہ دنیا اور دنیا کے انسان ہمیں کیا دے دیں گے ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہمارا تو سارا لینا اللہ سے لینا ہے ہم کو کوئی ہمیں کیا دے گا ہم تو اللہ سے لیں گے اس لیے بتایا کہ بھائی اخلاص کے بغیر ہاں تھوڑا بڑا سے بڑا عمل بھی اللہ کے مردود ہو جائے گا قیامت میں عمل کو جو تولا جائے گا اس کے اندر جو وزن ہوگا یہ اس کے اخلاص کے بقدر ہوگا بہت سارے ایسے عمل ہوں گے کہ جو ظاہری اعتبار سے تو بڑے ہوں گے لیکن اخلاص کم ہوگا یہ روئی کے گھالوں کی طرح اڑیں گے اور بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہوں گے لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیے ہوں گے ہاں یہ عمل قیامت میں جو ہے پڑھنے کو جھکا دیں گے یہ آخرت جتنا سوچیں گے اللہ کو سوچیں گے جنت کو سوچیں گے اللہ کی بڑائی اللہ کی قدرت کو جتنا سوچیں گے جتنا دلوں سے دنیا نکلے گی بھائی اتنا اخلاص اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ اندر بنے گا ایک جذبہ بنے گا ورنہ آدمی پتہ نہیں کہ کن کن کن جذبوں کے ساتھ اپنے اعمال کو لے کر قیامت میں جائے گا یہ تو قیامت میں کھلے گا تب پتا چلے گا کہ بھائی تم نماز تو کس کے لیے پڑھتے تھے یہ صدقہ تم نے کس کے لیے دیا تھا یہ بلائی کا کام تم نے کس کے لیے کیا تھا یہ ابھی پتا نہیں چلے گا اس وقت چلے گا عمل کا موقع ہاتھ سے نکل گیا ہوگا بے سیکھتا تو کھوٹا نکلا کیا کرنے گا ختم ہو گیا بات موت سے پہلے پہلے بھائی دوستوں بزرگوں ان کو سیکھنے کی نیت بنا لی ہاں پورے دن کو زندگی میں میں کاف کہا کہ پورے کا پورا دن اپنی زندگی میں داخل کرے پورا کا پورا دن زندگی میں داخل کرے اور سب سے پہلے نیت بناوے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا معاملہ نیتوں کے ساتھ رکھا ہے نیت المؤمن خیر من عملی کہ مومن کی نیت اس سے عمل سے بھی آگے ہے اسے عمل سے بھی آگے بہت سارے ایسے عمل ہوں گے جو آدمی کر نہیں سکتا لیکن اندر کی نیت صحیح تھی اللہ تعالیٰ نیت کی بنیاد پر اس کو انعام دے دیں گے امن کانت نیت دنیا فرق اللہ امر جو آدمی دنیا کی نیت کر لے گا کہ اپنے تو دنیا جمع کرو دنیا کے دنیا کو جمع کر لو اور بینک بیلنس بنا لو اچھا مکان بنا لو بس دنیا ہی کی نیت آخرت کی نیت نکل گئی تو اللہ کا معاملہ آسمانوں پر اس سے بدل جائے گا وہ منکانت نیت دنیا جو آدمی دنیا کی نیت کرے گا سب سے پہلے معاملہ ہوگا فرق اللہ امرہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پریشان کن کر دے گا اس کے کام کو بکھر دے گا اس کے کاموں میں جو ہے پریشانی آ جائے گی اس کے مسئلے کام نہیں بنیں گے کیا ہوا کہا کہ اندر کی نیت دنیا کی بنی ہے دنیا کو بنانے کی نیت بنی ہے اب اللہ کا معاملہ اس سے بدلا ہوا ہے فرق اللہ امرہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کو پریشان کن کر دیا کام نہیں بنیں گے اس کے کام تو جو ہے یہ تقوی کی بنیاد پر بنیں گے اللہ رجا جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو کھول دے گا نیت الدنیا فرق اللہ امرہ جو آدمی جو ہے دنیا کی نیت کرے گا ہاں اس کے معاملے کو بکھیڑ جائے گا پریشانیاں ہو جائے گی مشغولیوں سے اس کے ہاتھوں کو بھر دیا جائے گا ٹائم نہیں رہے گا اس کے پاس کہتے ہیں بہت سی مرتبہ ارے کام تو بہت چھوٹا تھا لیکن ٹائم بہت لگ گیا ارے خرچہ تو بہت کم تھا یار لیکن ہزاروں لگ گئے یہ کیا ہوا کہاں فرق اللہ رکل دوسرا یہ ہوگا دنیا کی نیت کرنے کی بنیاد پر وجال جانل فکر بھائی نہیں اس وقت اس کو ہر وقت فقیر بن جانے کا ڈر لگے گا جس آدمی نے دنیا کی کمانے کی نیت کی ہے اس کے ساتھ دوسرا معاملہ یہ ہوگا ہاں کہ اس کو فقیر بن جانے کا ڈر لگے گا فقیر بن جاؤ ہاں پانچ پچاس سو کا نقصان برداشت نہیں کر پائے گا دن کا بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے گا لیکن چہرے پر کوئی بل نہیں اور دنیا کا تھوڑا بھی نقصان جو ہوگا آدمی کے چہرے پر بل پڑ جائے گا ارے کیا ہوا پانچ سو ہزار کا نقصان بچے نے کر دیا تو آدمی کا چہرہ بدل جائے گا ایک گراہک ٹوٹ گیا تو فوراً ٹینشن میں آ گیا کیا ہوا کہ گراہک ٹوٹ گیا ارے ایک گراہک ٹوٹنے سے ہماری روزیاں تھوڑی بند ہوگی ہماری روزیاں بند نہیں ہوگی ہاں ومن کاڈ الدنيا فرق الله امره وجعل الفقر بين عينيه وما نہ الدنيا الا ما كتب له اور دنیا تو اتنی آئے گی جتنی مقدر میں لکھے اس سے زیادہ تھوڑی آئے گی کہ آدمی دنیا کے لیے زیادہ محنت کرے گا تو زیادہ آ جائے گی ایسا نہیں ہے ومن كان تیے تو آخرت ہی اور جو آدمی آخرت کی نیت کرے گا کہ مجھے تو اپنی آخرت کو اچھا بنانا ہے مجھے تو اپنی آخرت کو اچھا بنانا ہے نیت آخرت کی کر دی فوراً اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ بدلے گا جمع اللہ امرہ امر اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دے گا اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دے گا ہاں اس کے کام وہاں سے اللہ بنائے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا سالوں کے کام اللہ مہینوں میں بنائے گا مہینوں کے کام اللہ دنوں میں بنائے گا دنوں کے کام اللہ گھنٹوں میں بنائے گا کام وہاں سے بنا دے گا جہاں سے بندے کو گمان نہیں ہے جا مکھرجہ وہ تصیف جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہاں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہو کو کھولے گا اور روزی وہاں سے دے گا جہاں سے گمان نہیں ہے وہاں سے روزی ملے گی یہ سب میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے سب کچھ نظام کنٹرول اللہ کے اختیار میں ہے جمع اللہ امرو اللہ اس کے کام کو جمع کر دے گا خالی نیت بدل گئی اندر کی ہاں اور دوسرا معاملہ یہ ہوگا وہ جالل گینا گہنا بھی کل بھی ہی اللہ اس کے دل میں گینا کو بھر دے گا گینا اس کے دل میں بھر جائے گی وہ ات دنیا راگما اور دنیا اس کے مقدر کی دنیا جو ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی دنیا کے لیے اس کو ذلیل ہونا نہیں پڑے گا اس کو دنیا کے لیے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا بلکہ مقدر کی دنیا ذلیل ہو کر خود اس کے پاس آئے گی مقدر کی دنیا ذلیل ہو کر آئے گی اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اسی کا بن جاوے اور اسی کی سوچ اسی کی فکر اور اسی میں لگا رہے اور اپنی آخرت کو بھول جاوے یہ کوئی تو مقدر کی چیز ہے اصل تو ہمارے سامنے آخرت ہے ہم آخرت کو سوچے اور آخرت کو سوچ کر اپنے زندگیوں کی ترتیب بناوے یہ ہمارے مقدر کی دنیا آدمی ہم کو مل کر رہے گی حدیثوں میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جہاں جہاں پر انسان کی موت پہنچے گی پہنچتی ہے وہاں پر اس کی روزی پہنچے گی جہاں پر موت آئے گی وہاں پر روزی جائے گی موت کے بارے میں ایک آدمی مضبوط قلعے میں بند ہو جائے گا تو کیا اس کو موت آئے گی کہاں کہ آئے گی وہاں پر موت پہنچے گی کہاں جہاں موت پہنچے گی وہاں پر اس کی روزی پہنچے گی اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے اس سے زیادہ اس کی روزی اس کو تلاش کرتی ہے یہ تو آدمی جو ہے جلد بازی کے چکر میں جو ہے دنیا میں پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے یہ مقدر ہے یہ تو حکم ہے اختیار کرنی ہے اس کے لیے ہم اس کو اختیار کریں گے ہم دنیا میں جو اس کو چھوڑ نہیں سکتے کہ چلو بھائی اس کو چھوڑ دو کہاں کے تو منع ہے لیکن اس کو اللہ کے ہاں اللہ کے امر کے ساتھ اس کو لیں گے کہ بھائی اللہ کا کیا امر ہے اللہ کا کیا حکم ہے اسی لیے زندگیوں کا نظام الوقات اس طریقے سے بناوے ہاں کہ ہمارے سامنے اصل آخرت ہے آخرت کو سامنے رکھ کر نظام الاوقات جتنا بنائیں گے اور ہماری زندگی میں پورے دن کو لانے کی فکر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب سے پہلے ہماری دنیا کو آسان بنا دے دنیا میں دنیا میں برکتیں آئے گی ہماری کمائی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں مقدر کی روزیاں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بغیر بغیر محنت کے آسانی کے ساتھ اس طریقے سے دے دیں گے جہاں سے میں گمان لی ہے اور موت اچھی آئے گی اور موت کے بعد کی زندگی اچھی بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے بغیر کمائے سب کچھ دکھائے یہ امتحان کے لیے ہے امتحان کے لیے سب کچھ ہے اس کے لیے میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناوے سوچے یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے دین جو ہے نا ابھی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے دین کو اپنے لیے نہیں سمجھا یہ دعوت کی محنت جو ہے اپنے لیے نہیں سمجھا دین و نصیح کا یہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے ابھی ہم سب اجتماع جو ہو رہا ہے یہ تو ہماری خیر خواہ کے لیے ہو رہا ہے یہ ہماری کلائی کے لیے ہو رہا ہے اس کو اپنی ضرورت سمجھے جیسے مجھے کھانے کی ضرورت ہے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے بیماری میں دوائی کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ مجھے اللہ کے دین کی ضرورت ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے دعوت کی محنت کے لیے میرے لیے اس سے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا وقت کو فارغ کرے گا تب جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی گھر بیٹھے بیٹھے سمجھ میں نہیں آئے گا ہاں گھر بیٹھے بیٹھے سمجھ میں نہیں آئے گا اگر اتنا آسان آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاوے تو صحابہ کو اتنی محنت نہ کراتے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آدمی سمجھنے کی محنت کرے اور سمجھ میں نہ آئے یہ مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں کہ گھر بیٹھے مل جائے اس کے لیے تھوڑی بہت اللہ کی طرف رجوع ہو مانگنا ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے راہے کو کھول دے گا راہے کھولے گا آسمان سے قبولیت آئے گی ایک سبحان اللہ بھی آدمی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کہہ سکتا ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے ہم اللہ کے دین کے محتاج ہے اللہ کے دین کو ہمارے جیسے تو مل جائیں گے لیکن ہمیں دوسرے اللہ ہمیں نہیں ملیں گے رب ہمارا اللہ ہے ہمیں یعنی اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرنا جتنا اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے گا من اسلام بین ہوا بین اللہ اسلح اللہ اسلح اللہ بین ہوا بین خل کے ہی جو اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر دے گا مخلوق کے درمیان کے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے یہ سارا بگاڑ سارا فساد اسی لیے ہے کہ آخرت کو بلایا گیا ہے اور دنیا کو جو ہے دلوں میں بسایا گیا ہے اللہ کو بلایا گیا ہے اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ سے معاملہ بگڑنے کی بنیاد پر سارا فساد زندگی میں آیا ہے ساری پریشانی آئی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تو جو ہے پریشان کرنا نہیں چاہتے اللہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ پریشان ہو جائے اللہ نہیں چاہتے اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ انسان اچھی سے اچھی زندگی گزارے اور اس کے لیے انسانوں کی زندگی اچھی بنانے کے لیے اور خیر خواہی کے لیے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا ہے دین کی محنت دی ہے اس کے لیے نیت بناوے اپنے جان اپنے مال اپنے وقت کو لے کر اللہ کے راستے میں جاوے ایک موقع ملا ہے کہ ایک مرتبہ ملا ہے یہ موقع دوسری مرتبہ نہیں ملے گا ابھی جو اجتماع ہو رہا ہے آئندہ اجتماع میں گزشتہ سال اجتماع میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اجتماع میں شریک تھے اور آج وہ نہیں ہے آئندہ ابھی جو اجتماع میں ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ شریک ہے ہاں بہت سارے نہیں بھی ہوں گے پتا نہیں ہے کہ میری زندگی کا آخری موقع ہے کہ نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اس کے لیے ہم انتظار نہ کریں لیٹ نہ کرے جتنا ہو سکے جلدی اپنی زندگیوں کا ترتیب بناوے اور اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرے ایمان کو سیکھے نمازوں کو سیکھے دین کے احکامات کو سیکھے اللہ کا دھیان پیدا کرے لوگوں کے حقوق کو جانے اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں پورا دن ہماری زندگی میں آئے اس کے لیے محنت کرے اس کے لیے پہلے سب سے پہلے میں نے کہا کہ نیت بناوے نیت بناتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے ہی نیت کرے کہ مجھے پورے دن کو اپنی زندگیوں میں لانا نیت کر اس کے لیے بھائی دوستوں بزرگوں چار چار مہینے اللہ کے راستے میں نکلے چار چار مہینے ہاں چار مہینے نکلنے کی بنیاد پر یہ لگتا ہے تو بہت کہ چار مہینے ارے چار مہینے بہت آسان ہے بہت آسان ہے جو آدمی آخرت کو سوچے گا آخرت کی راحتوں کو اور آخرت کی تکلیفوں کو سب کچھ آسان ہو جائے گا اور اندر کے طے کرنے کی بنیاد پر ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں سارے مسئلوں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اللہ ہی آسان کرے گا سارا نظام سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے ہاں اندر ہمارے طے کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا اس کے لیے نیت بنائی کریں گے انشاءاللہ اب بتاؤ اس کے لیے چار چار مہینے کے لیے اجتماع سے کون کون ساتھی تیار ہیں بتاؤ بھائی بتاؤ